حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان کے چادر چرا لی وہ اسے یعنی چور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس کو معاف کر دیا آپ نے فرمایا اب وہب معافی کرنا تھا تو ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں معاف نہ کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بیاسی